حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا کہ کوئی تاجر منڈی اور بازار سے باہر ہی تجارت قافلے کو ملے یا کوئی شہری کسی دیہاتی کا مال بیچے راوی حدیث جناب تاؤس نے کہا کہ میں نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا شہری کو دیہاتی کا مال بیچنے سے روکنے کا کیا مطلب ہے انہوں نے فرمایا وہ اس کا دلال نہ بنے سنن نسائی حدیث نمبر چار ہزار پانچ سو چار